دیگر میرے اکابرین علماء دیوبند میرے بزرگوں میرے ساتھیوں آج الحمدللہ للہ اکتیسویں ختم نبور کانفرنس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں آج یہ تیسری نشست شروع ہو چکی ہے اس نشست کے لیے جو آپ کے سامنے سے دو باتیں کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں نبی اللہ تعالی بارک تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایک لاکھ چوبیس ہزار قریب انبیاء اکرام عبوس کیے کسی پیغمبر کو وہ شان نہیں ملی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شان عطا کی ہے بلکہ اگر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کر تشریف لائے قوم کے لیے تشریف لائے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے لیے نہیں ہے پورے دنیا انسانوں کے لیے آئے جہاں آپ کی نبوت لناس ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جو کتاب دی کتاب بھی لناس ہے امت بھی لناس ہے قبلہ بھی لناس ہے یعنی نبوت بھی لناس قبلہ بھی لناس امت بھی لناس قرآن پاک بھی لناس بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں ہمارے کمونہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار اللہ تبار تعالیٰ نے تمام اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع کر دیے تھے بات ختم بات ہو رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے بارے میں میں اتنا کہوں گا ہماری جانیں بھی قربان ہیں ہمارا مال بھی قربان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے لیے باقی کہوں گا حکومت والوں سے بھی حکومت والے ہوش کے ناخن لیں افسوس کی بات ہو رہی ہے آج امریکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں فلم دکھائی جاتی ہے وہ ملعون وہ بابا وہ لانتی ملعون آج تک توبہ نہیں کر رہا بلکہ وہاں ابھی تک فلم چل رہی ہے افسوس کی بات ہے ہماری حکومت ہمارے حکومت پاکستان نے ابھی تک کوئی قدم نہیں اٹھایا میں حکومت کو کہوں گا یہ حکومتیں آنے جانے چیز ہیں ان پہ غرور نہ کریں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تن دل ملک منتشا و تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء دقل خیری قدیر انکا علا کل شئیم قدیر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بادشاہ میرے اختیار میں ہے آج زرداری بیٹھا ہوا ہے کہتا کہ میں کرسی مضبوط پکڑ بیٹھا ہوا ہے زرداری صاحب کرسی آنے جانے چیز ہیں معلوم نہیں آپ کو تدار ملے یا نہ ملے کم کم آپ اپنے سست کا خیال کریں جس نے انیس سو چوہتر کی تاریخ میں مرزائیوں کو کافر قرار دے دیا تھا اور آج ہماری قومی اسمبلی کے اندر بل دوبارہ حقت میں آ رہے ہیں انشاءاللہ میں علماء کرام کی میں کہتا ہوں جس سے سو کی تحریک کامیاب ہوئی تھی مجھ کو وہ دن یاد ہے میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ اس میں مولانا یوسف اللہ علیہ آغا شو کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تاج رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سب حضرات کی موجودگی میں جب لیٹر لے کر آئے عبداللہ سا مرحوم وہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ مرزائی کافر ہیں جو کافر نے کہے وہ بھی کافر ہے آج ہماری حکومت اس میں بھی ترمیم کرنے کی کوشش کرتی ہے میں کہوں گا حکومت والوں ہوش کے ناخلوں یہ بات کوئی مسلمان گوارہ نہیں کر سکتا اس ترمیم میں کوئی بات ترمیم گوارہ نہیں کر سکتے جہاں ترمیم گوارہ نہیں کر سکتے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی گوارہ کرنے کے قطن تیار نہیں ہے ہم اپنی جانیں دے دیں گے اپنے جانوں قربان کر دیں گے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں کوئی گستاخی گوارہ نہیں کریں گے